ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا